ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے اس کے ہر حصے کی گرمی اسی طرح ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نوے یہ حدیث صحیح ہے